یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنت کے نوی اور ان کے دہ میں انہیں فریب دیا اس جھوٹنی جو باندھ دیتی تھے